حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر رات گزاری حتیٰ کہ صبح ہو گئی پھر آپ زہر کے بعد اپنی سواری پر سوار ہوئے حتیٰ کہ جب وہ آپ کو لے کر میدان بائدہ میں سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ نے اللہ کے حمد تسبیح اور تکبیر پکاری پھر حج اور عمرے کا تلبیہ کہا اور لوگوں نے بھی ان دونوں کا تلبیہ کہا پھر جب ہم مکے پہنچے تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا تو وہ حلال ہو گئے یعنی ان لوگوں کو جن کے پاس قربانیاں نہیں تھیں حتیٰ کہ جب آٹھویں تاریخ آئی تو انہوں نے حج کا احرام باندھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے سات اونٹیاں نہار کی وہ کھڑی ہوئی تھیں امام ابو رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس روایت میں اس بات میں منفرد ہے کہ انہوں نے اللہ کی حمد تسبیح اور تکبیر کہی پھر حج کا تلبیہ کہا سننے ابو داود حدیث نمبر 1796